عشق کی آگ ایک قصہ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کا سچا شوق اور حج مقبول نصیب فرمائے آہ شوق آہ دل محبوب کا گھر مالک کا گھر میرے رب کا گھر میرے رب کا گھر یا اللہ کب بلائیں گے کب دکھائیں گے کب بیتاب آنکھوں کو نور کا شربت پلائیں گے سچا قصہ لکھا ہے کہ ایک قافلہ حج کے لیے پہنچا اس میں ایک سچی عاشقہ تھی ہاں سچی عاشقہ گندی عاشقہ نہیں مکہ مکرمہ پہنچ کر بار بار بے تابی سے پوچھتی تھی این بیت تو ربی این بیت تو ربی ارونی بیت تو ربی کہاں ہے میرے رب کا گھر کہاں ہے دکھا دو مجھے میرے رب کا گھر قافلے والوں نے کہا بس تھوڑی دیر میں دیکھ لو گی وہ اللہ والی معلوم نہیں کب سے دل میں پیاس بھرے جی رہی تھی لوگوں نے کہا وہ دیکھو سامنے کعبہ شریف ہے اللہ تعالیٰ کا گھر وہ یوں دوڑی جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کی طرف بھی نہ دوڑے جا کر کعبہ شریف سے لپٹ گئی پھر لپٹی رہی کافی کافی وقت گزرا تو قافلے کی دوسری عورتوں نے جا کر دیکھا وہ تو پہنچ چکی تھی کعبہ سے لپٹ کر کعبہ کے رب کے پاس جا چکی تھی ہاں وہ عشق میں جان دے دے کر سچے عاشقوں کے اونچے مقام پر جا چکی تھی فقر اور گناہوں کا صفایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ پیدر پہ کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کی میل کچیل دور کرتی ہے اور حج مقبول کا ثواب صرف اور صرف جنت ہے